قریب ہے بیمار ہو پہنچ نہیں چل سکتے ہو مسجد دور ہے یہ دھرتی تو تیرے قریب ہے زمین پہ گر جا زمین پہ بھی نہیں اتر سکتے ہو ڈاکٹر نے روکا ہے چار پائی پہ ہی گر جا اور اس کے آگے سر رکھ دے یا اللہ تو راضی ہو جا تو فیصلہ کر وہ فیصلہ نہ کرے تو یہ حکمران بیچارے کچھ نہیں کر سکتے یہ فوجیں کچھ نہیں کر سکتی یہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی اللہ اللہ کرے گا اللہ کرے گا اللہ کرے گا اللہ کرے گا اور اللہ سے ہوگا اور اللہ سے ہوگا اور اللہ سے ہوگا اور اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا کوئی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے آگے گر جاؤ اللہ کے آگے گر جاؤ نافرمانیوں سے توبہ کرو جب ماں باپ ذلیل ہو رہے ہوں تو کوئی حکومت ہمیں نحال نہیں کر سکتی جب بازاروں میں موسیقی ہی موسیقی ہو تو کوئی حکومت ہمیں سرسبز نہیں کر سکتی جب عورت کے پاؤں میں گھنگرو ہو سے ایمان ریزہ ریزہ پرزے پرزے ہو رہا ہو تو کوئی حکومت ہمیں نہال نہیں کر سکتی جب نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو اور عورتوں کے پاؤں میں گھنگرو ہو اور اس کی سرتال پہ نسل کی نسل ناچ رہے ہو جب سارا بازار سود پہ چلا جائے جھوٹ فراڈ فریب تجارت بن جائے جب گالی دینا شیوا بن جائے اذان سن کے پچانوے فیصد نماز کو نہ آئے روزہ رمضان کا چھوڑ دیا جائے زکوۃ چھوڑ دی جائے میرے بھائیو میرے بھائیو جب یہ سب کچھ ہے اور ہو رہا ہے اللہ کے بغیر کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا یہ مت کہو کہ یورپ امریکہ والوں کے مسائل تو حل ہیں میرے رب کی عزت کی قسم وہ تم سے زیادہ دکھی ہیں وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ پہچانتا ہو وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نہ پہچانتا ہو وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جسے سجدوں کی دولت نصیب نہ ہو وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جس سے رات کا رات کا آنسو نصیب نہ ہو وہ بھی کبھی چین پا سکتا ہے جسے قرآن کی تلاوت کی مٹھاس کا نہ پتا ہو وہ بھی کبھی سکھ پا سکتا ہے جو اللہ کے لیے مر مٹنا نہ جانتا ہو میرے بھائیوں اللہ ذل جلال کی قسم اللہ ذل جلال کی قسم اللہ ذل جلال کی قسم وہ معاشرہ کبھی سکھ نہیں پا سکتا جو اللہ کو نہ جانتا ہو جو اللہ کے رسول کو نہ جانتا ہو ان کی سڑکیں ان کی گاڑیاں ان کے گھر ان کا ایک نظام ہے ان کا ایک نظام ہے ان میں کچھ لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں ان کا ان کو دنیا میں سلا دیا جا رہا ہے ہاں ہاں اللہ کے بغیر بھی کبھی کوئی سکھ پا سکتا ہے یورپ ہو یا ایشیا امریکہ ہو یا آسٹریلیا افریقہ ہو یا جنوبی امریکہ آج سب سب سب زخمی انسانیت ہے دکھی انسانیت ہے تڑپتی انسانیت ہے دیکھتے نہیں ہو شراب کی کثرت اور زنا کی کثرت جس معاشرے میں ہو وہ معاشرہ کیسے پرسکون کہلا سکتا ہے جہاں نوجوان نسل برباد ہو چکی ہو نشوں میں وہ کیسے پرسکون معاشرہ کہلا سکتا ہے میرے بھائیوں وہ تو اللہ کو جانتے نہیں اور ہم نے جان کے بھولا دیا وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہم نے مان کے بھولا دیا وہ تو اللہ کے رسول کو جانتے نہیں ہم نے جانا اور بھولایا وہ پہچانتے نہیں ہم نے پہچانا اور بھولایا وہ رسول نہیں مانتے ہم نے مان کے بھلایا وہ قرآن کو جانتے نہیں ہم نے مان کے ٹھکرایا وہ قرآن کو دستور نہیں مانتے ہم نے دستور مان کے اس کے پرزے پرزے اس کو پرزے پرزے کیا ہے لہذا لہذا اللہ کے سامنے جھکو یہ مسائل کا حل ہے اور اللہ کے سامنے کیسے جھکوں در مصطفیٰ سے پوچھو محمد مصطفیٰ سے پوچھو اس کا علم زندہ ہے اس کا علم سلامت ہے اس کی زندگی سلامت ہے اس کی سیرت سلامت ہے اس کی ہر ادا سلامت ہے اس کا بول سلامت اس کی حرکت سلامت اس کا سکون سلامت اس کا رونا سلامت اس کا ہنسنا سلامت اس کی خلوت سلامت اس کی جلوت محفوظ اس کی خلوت محفوظ اس کی جنگیں محفوظ اس کا امن محفوظ اس کی امامت محفوظ اس کی قیادت محفوظ اس کی سیاست محفوظ اس کی تجارت محفوظ اس کی معاشرت محفوظ اس کی گھریلو زندگی محفوظ اس کی بازار کی زندگی محفوظ وہ مسجد میں وہ گھر میں وہ بازار میں وہ میدان جنگ میں وہ عدالت کی کرسی پر وہ مسالت کی کرسی پر وہ قیادت کی کرسی پر وہ سیادت کی کرسی پر وہ جنگ کا جھنڈا اٹھائے یا تلوار اٹھائے یا تلوار کو میان میں ڈالے میرے حبیب کی پیدائش سے وفا تک ہر ہر ادا محفوظ ہے محفوظ ہے محفوظ ہے اور یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملائے گا یہی ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے گا یہی ہے جو تمہیں اللہ کا پتہ بتائے گا اس کی زندگی اس کا علم زندہ سلامت محفوظ موجود اس کو ڈھونڈو اس کو ڈھونڈو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا و قلم تیرے ہیں یا ابا سفیان جی تو الدنیا والآخرہ سنو دنیا والا الجنہ سنو تمہارا نبی کہہ رہا ہے جنت کی چابی میرے ہاتھ میں سنو بے لبا الحمد یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں سنو تمہارا نبی کہہ رہا ہے ان حرمت سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں سنو سنو وہ تمہارا نبی ہے رب کا مقام محمودا جسے تمہارا رب مقام محمود دینے والا ہے سنو سنو وہ تمہارا نبی ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا جس کے قبر سے نکلے بغیر کوئی نکل نہ پائے گا سب سے پہلے نکلنے والا سب سے آگے چلنے والا اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑنے والا پول سرات کو سب سے پہلے پار کرنے والا جس کی شفاعت پہ جنت کا در کھلے جو دنیا کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا اور آخرت کی جنت بھی بتانے آیا بھائیو بھائیو محمدی حلیہ بناؤ محمدی پاسپورٹ بناؤ محمدی وردی میں آؤ محمدی فوج کی ایک وردی ہے پولیس کی ایک وردی ہے یہ نئی پولیس آئی ہے ان کی اپنی ایک وردی ہے ایک موٹر وے پولیس ہے ان کی اپنی وردی ہے تم محمدی وردی میں آ جاؤ تم محمدی وردی میں آ جاؤ میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے اللہ کو ایک ہی وردی پسند ہے اللہ کو ایک ہی ادا پسند ہے وہ محمد الرسول اللہ وہ محمد الرسول اللہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائیو یہ واحد نبی ہے جس کا سارا علم محفوظ ہے یہ واحد نبی ہے جس کی پیدائش سے وفات تک ہر چیز محفوظ ہے یہ واحد نبی ہے جس کی دس لاکھ احادیث کا ذخیرہ بغیر کسی بغیر کسی اس میں ملاوٹ کے اور کھوٹ کے محفوظ ہے محفوظ ہے قرآن پاک کی طرح ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے قرآن نہ بدل سکے ساری دنیا کے دجال کٹھے ہوئے میرے نبی کے فرمان نہ بدل سکے وہ چودہ سو سال پہلے ہو یا آج ہو وہ چودہ سو سال پہلے خود تھا اور آج اپنی حدیث کے ساتھ موجود ہے اپنے اقوال کے ساتھ موجود ہے اپنی سیرت کے ساتھ موجود ہے اپنے فرمان کے ساتھ موجود ہے اس امت نے سینہ بہ سینہ علم لیا سند بہ سند علم لیا اخباروں سے نہیں لیا رسالوں سے نہیں لیا اور بغیر صنعت کے نہیں لیا یہ سکہ بند ہے یہ سکہ بند ہے یہ سکہ بند ہے ایک بہت بڑے طبقے کو شیطان نے گمراہ کیا کہ حدیث تو تین سو سال کے بعد لکھی گئی اس کا اعتبار کوئی نہیں وہ ایسا اسلام سے نکلے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے اللہ کے نبی کے بغیر بھی کوئی قرآن کو سمجھ پائے گا اللہ کو بھی اللہ کے نبی کو بیچ میں لائے بغیر بھی کوئی قرآن کی مراد کو سمجھ پائے گا اس کی مراد وہی جانے جس پر اترا اس کی مراد وہی جانے جنہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ فرمان ہم تک پہنچائے میرے نبی کی زندگی محفوظ اس کا علم محفوظ ہمارے پاس علم سند کے ساتھ ہے ہمارا وہ علم نہیں ہے کہ آج نصاب بدل گیا اگلے سال پھر بدل گیا تین سال بعد ساری کتابیں بدل گئیں ہمارا قرآن نہیں بدلا ہماری حدیث نہیں بدلی یہ چودہ سو سال ہوں یا چودہ ہزار سال ہوں میرے نبی کے علم پر اللہ کی اور اللہ کا سایہ رہے گا میں انتیس واسطوں سے اللہ کے نبی اور میرے میں انتیس واسطوں سے تمہیں اللہ کا نبی کا فرمان سنا رہا ہوں ہوا میں نہیں بول رہا ایسے سینہ با سینہ اور استاد با استاد ہمارے پاس چیز ہے میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے لیا انہوں نے خیر محمد سے لیا انہوں نے انور شاہ سے انہوں انہوں نے نے محمد محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسم سے انہوں نے عبد الغنی سے انہوں نے شاہ اسحاق سے انہوں نے شاہ عبد العزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے احمد القشاشی سے انہوں نے اب المواہب شناری سے انہوں نے محمد بن احمد الران سے انہوں نے ابو یا انصاری سے انہوں نے ابن حضرت کلانی سے انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے انہوں نے احمد بن ابی طالب سے انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے انہوں نے عبد بن مظفر سے انہوں انہوں نے نے عبداللہ بن احمد سے محمد بن یوسف سے اور انہوں نے نے نے امام امام بخاری بخاری سے سے سے سے حمیدی حمیدی سفیان سفیان بن سعید اور بن سعید سے محمد بن ابراہیم محمد بن ابراہیم سے الکما بن وقاص اور اس سے عمر بن خطاب اور اس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکتیس واسطوں سے میرا نبی کہتا ہے ان نمل امال بنیات و ان نمال امر امن مانوا فمن کانت ہجرت ہو الا دنیا یو سی بہا او الا امرت ان یت ضب جہا فہم فہجرت ہو الا ما ہاجر جرا ہے ساری دنیا کو یہ چیلنج ہے کہ ایسا علم لا کے دکھاؤ ایسا علم لا کے دکھاؤ یہ چودہویں صدی کے لیے نہیں یہ چودہ ہزار صدی کے لیے بھی ہے یہ چودہویں صدی کے لیے بھی ہے یہ پہلی صدی میں بھی پہلی صدی میں بھی بلندیاں دینے والا آج کی صدی میں بلند کرنے والا ایشمی دور ہو راکٹ کا دور ہو خلا کا دور ہو ہر دور میں یہ راکٹ تو یہاں جا رہا اور تمہارا نبی بغیر راٹ کے سدرت المنتہا بھی پار کر رہا ہے پہلا آسمان نیچے دوسرا نیچے آدم استقبال کو دوسرے آسمان پر یحییٰ زکریہ عیسیٰ استقبال کو تیسرے آسمان پر یوسف استقبال کو چوتھے آسمان پر ادریس استقبال کو پانچویں آسمان پر ہارون اور چھٹے پر موسا اور ساتویں پر ابراہیم اور تک جبریل اور آگے جبریل کے بھی پر جلے اور اس کے اوپر میرے نبی کا سفر ہوا پھر میرے اللہ کا عرش بھی پیچھے دروازے بھی پیچھے عرش بھی پیچھے اور اللہ اور میرے حبیب کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے یہ محمد الرسول اللہ ہے ہاں ہاں ہم اس کے پیچھے ہیں جو اللہ کے عرش تک پرواز رکھتا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے یہ میرے نبی کا روحانی نصب نامہ ہے میرے نبی کا خاندانی نصب نامہ بھی محفوظ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن إرعوة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمي بن مزي بن عود بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ تو والسلام یہ میرے نبی کا نصب ہے جو آدم تک موجود ہے زندہ ہے تھا بندہ ہے عدنان تک متفق علیہ ابراہیم علیہ السلام تک مختلف فی ابراہیم علیہ السلام سے آدم تک مختلف فی امام بخاری نے تائید کی ہے ابن اسحاق صحاق نے تائید کی ہے اے میرا نبی ہے یہ اس کی زندگی ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں آج توبہ کرو آج توبہ کرو اور محمدی وردی میں آؤ محمدی اخلاق میں آؤ محمدی معاشرت میں آؤ پنجابی معاشرت چھوڑو پٹھانوں والی معاشرت چھوڑو بلوچوں والی معاشرت چھوڑو سندھی معاشرت چھوڑو نہ سندھی بنو نہ پنجابی بنو نہ پٹھان بنو نہ بلوچ بنو نہ بلتستانی بنو نہ بروہی بنو نہ سرائکی بنو نہ مکرانی بنو نہ ایرانی بنو نہ تم عربی بنو تم محمدی بن جاؤ غلام محمد بنو غلام رسول بنو غلام مصطفیٰ بنو غلام نبی بنو تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا تمہیں اللہ اپنا پیارا بنا لے گا تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی یہ جہان بھی بنے گا وہ جہان بھی بنے گا میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ ناراض ہے منا لو منا لو وہ تو رمضان میں خود کہہ رہا ہے آ جاؤ منا لو آ جاؤ منا لو آ جاؤ منا لو میں پہلے آسمان پہ آ گیا ہوں اللہ کا عرش پہلے آسمان پر اللہ کا عرش پہلے آسمان پر جنت کھل گئی دو زخ بند ہو گئی شیطان قید ہو گئے ایک فرشتے کا اعلان بھلائی کرنے والے اب و اقبل اور ایک فرشتے کا اعلان برائی کرنے والے برائی کرنے والے یمن و اکثر واپس آ جا واپس آ جا واپس آ جا اچھائی کرنے والے آگے بڑھ برائی کرنے والے پیچھے آ اور میرے اللہ کی ندا کوئی ہے توبہ کرنے والا آ جاؤ کوئی مانگنے والا آ جاؤ کوئی بخش لینے والا آ جاؤ کوئی جنت کا طلبگار آ جاؤ کوئی روٹی کا طلبگار آ جاؤ آؤ آؤ آؤ اور مانگو اور مانگو اور اتنے گناہوں کے ساتھ آؤ کہ آسمان کی چھت کو لگا دو زمین کے کناروں کو بھر دو خلا کے کناروں کو بھر دو چاند تاروں کا نور چھین لو انہیں اپنے گناہوں سے سیاہ کر دو اور ساری خلا کو اپنے گناہوں کی بدبو سے گندا کر دو غلیز کر دو آسمان کے فرشتوں تک بدبو دار ہو جائیں تمہارے گناہوں کی غلطی سے اتنے بڑے گناہوں کے ڈھیر لاؤ لاؤ اور پھر ایک دفعہ دو دفعہ نہیں ایک دفعہ پورے منہ سے نہیں آدھے منہ سے پوری زبان سے نہیں آدھی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے تو تمہارا رب کہے گا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا زندگی بنانی ہے تو اللہ کے سامنے جھکو جھکو جھکو تم تو امت محمد ہو پیچھے چلو تین ہزار سال قانون زمین میں دس ہے دنیا کا ایسا مجرم ایسا جرم دھرتی پہ کسی نے نہ کیا موسا علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی موسا سجدے میں گئے میرے اللہ نے کہا زمین کو جو کہے گا کرے گی جلال میں کھڑے ہوئے زمین کو امر کیا کھینچ لے وہ گیا موسا مجھے معاف کر دے موسا بولے اور پکڑو موسا مجھے معاف کر دے موسا بولے اور پکڑو مجھے معاف کر دے موسا علیہ السلام کہیں اور پکڑو قارون ان قارون کان من قوم موسا فبغا علیہ وہ قارون جس کے دو رخوب برائی میں قرآن بولتا ہے وہ قارون زمین میں جا رہا ہے منتیں ہوئیں معافی نہیں ملی دھس گیا برباد ہو گیا ہائے ہائے تمہارا اللہ بولا تمہارا اللہ بولا اے موسا ماں بڑا مضبوط تیرا دل ہے تیری اتنی منتیں کی تو نے معاف نہ کیا وہ عزتی مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے زمین سے نکال دیتا اور میں اسے معاف کر دیتا تو میں آپ راضی کر باری ہاں، میں معاف کر دے منائی او میرے بھائیو جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تم تو سب امت محمد بیٹھے ہوئے ہو ہاں آج قافلہ بڑا بھٹکا ہوا ہے سفر بڑا پرپیج ہے گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے اور موسم بڑی گھنگور گھٹا ہے رات بڑی کالی ہے رابر بک گئے فروخت ہو گئے رہنما مر گئے قبروں میں چلے گئے اب کوئی نظر نہیں آتا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں جھکو جھکو اللہ کے رسول کی زندگی کے آگے جھکو اسے رہبر بناؤ اسے رہنما بناؤ اسے سید بناؤ اسے قائد بناؤ اسے اپنا حاکم بناؤ اسے اپنا قاضی بناؤ اسے اپنا محبوب بناؤ اسے اپنا رسول بناؤ اس کی ادا میں ڈھل جاؤ ڈھل جاؤ ڈھل جاؤ اللہ تمہیں مل گیا مل گیا مل گیا یہ جاتا رمضان ہے تو میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں توبہ کرو میں سب سے کہتا ہوں یہ بہتا ہوا خون یہ چیخو پکار یہ آہو بکا یہ معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں یہ بے گور و کفن سوختا لاشیں ہڈیاں بھی جل گئیں گھروں سے دھواں اور آگ اور نفرتوں کا ایک دہتا ہوا الاؤ اسے بجھانا ہے تو ایک کام کرو ایک کام کرو حکومتوں کو حکومت کرنے دو ان سے کچھ نہیں ہوگا ان سے کچھ نہیں ہوگا ان کی برائی مت چاہو ان کی اچھائی چاہو ان کی بھلائی چاہو ان کی ہدایت کی دعا کرو خود توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو کبیرا گناہوں سے توبہ کرو تو اللہ کو دیکھو گے اللہ کو دیکھو گے کہ تمہارے شاہ رخ سے زیادہ قریب تمہاری دعاؤں پر لبیک تمہاری دعاؤں پر استجابت اور اللہ ہوائیں چلائے گا رخ بدلے گا تو میرے بھائیوں یہ آخری جمعہ الوداع کہلاتا ہے آخری جمعہ رمضان کا سارے جمعے مقدس ہیں آخری جمعے کی فضیلت زیادہ نہیں چاروں کی ایک جیسی ہے ہاں ہاں اتنا کہوں گا اتنا کہوں گا ایک بہت بڑا طبقہ رمضان میں نمازی اور عید کے چاند کے بعد مسجد کی راہیں چھوڑ دیتا ہے اگر ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سارا سال سجدے کرتے رہنا سارا سال سجدے کرتے رہنا سارا سال مسجد کی حاضری دیتے رہنا رمضان میں گانے نہیں سننے بھائی رمضان میں فلم نہیں دیکھنی بھائی رمضان کے بعد حلال ہو گیا ہے رمضان میں گانا حرام اور رمضان کے بعد حلال ہے میں ایک جگہ سے گزرا لکھا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند ہے گویا رمضان میں حرام ہو گیا بعد میں حلال ہو گیا ہیں جو حرام رمضان میں ہے وہ رمضان کے بعد ہے جو حرام رمضان میں ہے وہی شوال میں ہے وہی ذوالقاعدہ القاعدہ میں ہے وہی الحج میں ہے وہی محرم میں ہے وہی سفر میں ہے وہی ربیع الاول میں ہے وہی ربیع الثانی میں ہے وہی جماعت الاولا میں ہے وہی جمع ثانی میں ہے وہی رجب میں ہے وہی شابان میں ہے وہی رمضان میں ہے حرام اللہ نے حرام بنایا حلال اللہ نے حلال بنایا ابھی رمضان ہے پھر پھیری نہیں کرنی بعد میں کریں گے ہیں رمضان ہے غلط نہیں تولنا بعد میں کریں گے رمضان ہے رمضان ہے ڈرامہ نہیں کرنا بعد میں کریں گے میرے بھائیو میرے بھائیو حرام کو چھوڑ دو حلال پہ آ جاؤ اور اللہ کے در پہ جھکو اور توبہ کرو کرتے ہو توبہ توبہ کرتے ہو تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ یہ بہت بڑا مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے اگر آج سب کی سچے دل سے توبہ ہے تو میرے رب کی عزت کی قسم آپ کے سب کے نام سب کے نام سب کے نام عرش پہ گونج رہے ہیں گونج رہے ہیں اور فرشتے نہیں فرشتے نہیں فرشتے نہیں اللہ خود اللہ خود اللہ خود اپنی زبان سے اپنی زبان سے اپنی زبان سے تمہارے نام لے لے کے کہہ رہا ہے فلاں فلاں کا بیٹا توبہ کر گیا گواہ رہو میں نے معاف کر دیا فلاں فلاں کا بیٹا توبہ کر گیا تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا جن کی دل سے توبہ نکلی ہے انہیں مبارک ہو کہ ان کا نام اللہ کی زبان پہ آ گیا اللہ کے عرشوں پہ گونج گیا سات آسمان میں شہنائیاں بج اٹھی چراغا ہو گیا ایک آدمی توبہ کرے تو ساتوں آسمان میں چراغاں کیا جاتا ہے یہ کئی ہزار تیس چالیس ہزار کا مجمع یہ توبہ کرے گا تو کتنا بڑا چراغاں ہوگا اور میرے نبی کو کتنی راحت پہنچے گی جب انہیں خبر پہنچائی جائے گی کہ آج تیری امت کے اتنے بڑے طبقے نے توبہ کی اور اٹھانوے فیصد نوجوان نے توبہ کی تو میرے نبی کی روح کو کتنی ٹھنڈک پہنچے گی توبہ کرتے ہو نا بھائی پکی ہو گئی نا پکی ہو گئی نا ہاں۔ اب ہر آدمی جانتا ہے میں کس عیب میں ہوں نکلو نکلو اسے پکا کرنا ہے اللہ کی راہوں میں نکلو آگے میں اگلے مہینے میں سر پر اجتماع ہے عید کے ختم ہوتے ہی نو اکتوبر کی شام سے ہے جماعتیں بن کر نکلو افراد بن کر نکلو مسجدوں سے جماعتیں نکالو اور افراد کو تیار کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو تمہارا پھرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرے گا اور توبہ کے در کھلیں گے اور اللہ کی رحمت کا در کھلے گا جب وہ ارادہ کرے گا پھر ہمارے حالات بدلیں گے وہ ارادہ نہ کرے تو ہمارے حالات کوئی نہیں بدل سکتا تو سب بھائیوں نے نیت کر لی نا ان شاء اللہ اجتماع سے نکلیں گے ایک مسئلہ بھی سن لو پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں آخری اشرے میں فطر کا مسئلہ ہے فطر عید الفطر عید الفطر کو فطر کہتے ہیں کہ اس میں روزے دار صدقہ فطر دے جس کو فطرانہ کہتے ہیں روزے دار ابھی بیٹھ جاؤ اب بیٹھو بیٹھ روزے دار فطرانہ دیتے ہیں اخباروں میں آ رہا ہے ساٹھ روپے دو سیر گندم کے لحاظ سے ساٹھ روپے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا فطرانہ بتاؤں تاکہ اس جو میں جو مالدار لوگ ہیں وہ دو چیزیں لے لیں ایک سنت زندہ کریں جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ایک اجر زیادہ لے لیں اور تیسرا کام غریب کی دعا زیادہ لے لیں میرے آپ کے نبی صدقہ فطر دیتے تھے تین سیر کشمش تین سیر کشمش جاؤ بازار میں پتہ کرو کشمش کا کیا بھاؤ ہے تو یہ جو ساٹھ روپے ہے نا یہی تین ہزار بن جائے ممکن ہے یا کم از کم پندرہ سو تو بن ہی جائے گا کہ تین چار سو بھائی کوئی پتہ ہے کسی کو کشمش کا کیا ریٹ کوئی بازار والا جانتا ہے کیا ریٹ ہے بھائی کسی کو پتا ہے ہے دو سو روپے دو سو روپے کلو تو چھ سو روپیہ ایک آدمی کا بن گیا کہاں ساٹھ روپے کہاں چھ سو روپے آپ کے نبی صدقہ فطر دیتے تھے کشمش والا تو آپ میں جو مالدار ہیں اگر وہ کشمش کا صدقہ فطر دیں تو ایک آدمی کا چھ سو چار آدمیوں کا چوبیس سو تو چوبیس سو کسی کے گھر میں جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی ساٹھ کے حساب سے دو سو چالیس اور چھ سو کے حساب سے چوبیس سو یا آپ کے نبی دیتے تھے کھجور کے لحاظ سے کھجور بھی اعلیٰ درجے کی کھجور سو روپے تک درمیانے درجے کی پچاس روپے تک تو وہ بھی ڈیڑھ سو روپیہ بن جاتا ہے اور تین سو روپے اور وہ بھی سو روپیہ بن جاتا ہے تو یا تو دو جو مالدار لوگ ہیں کشمش کے حساب سے دو پھر بازار میں پتہ کرو سب سے اچھی کشمش کا کیا بھاؤ ہے اس کے حساب سے دو پھر اگر اس میں تھوڑی گنج کمی ہے تو پھر کھجور لے لو کھجور تین کلو کھجور بازار میں اچھی کھجور کا ریٹ معلوم کرو اس کے حساب سے دو ورنہ ساٹھ روپے والا کام تو ہے دو سر گندم تو ہے ہی اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے لیکن آپ کے نبی نے یا کھجور دی یا کشمش کھجور دی یا کشمش زبیب سوگی تو مالدار لوگ اوپر والا درجہ اختیار کریں چھ سو روپے والا ممکن ہے اعلیٰ درجے کی تین سو روپے کلو ہو تو وہی نو سو روپے ہو جائیں گے تو اس سے غریب کی دعا مل جائے گی غریب کی دعا مل جائے گی اور میرے بھائیوں ایک بات اور یہ آخری اشرا اس میں شب قدر پانچ راتوں میں ہے ان پانچ راتوں میں وہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ سب کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے سب کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے چار آدمی چار آدمی چار آدمی چار آدمی ان کا کیس تاریخ پڑ جاتی ہے ان کی کیس کی تاریخ پڑ جاتی ہے غور سے سننا تاریخ پڑ جاتی ہے میرا اللہ کہتا سب معاف چار آدمی معاف نہیں چار آدمی معاف نہیں چار آدمی معاف نہیں تاریخ ڈال دو جب تک توبہ نہیں کرتے معاف نہیں کون شراب پینے والا کون شراب پینے والا کون شراب پینے والا شب قدر میں بھی معافی کوئی نہیں دوسرا کون ماں باپ کا نا فرمان کون ماں باپ کا نا فرمان کون ماں باپ کا نام فرمان تیسرا تیسرا کون رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا کون رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا کون رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا چوتھا کون مسلمان کے بارے میں اندر میں بغض رکھنے والا اندر میں کینا رکھنے والا کون اندر میں بغض رکھنے والا اندر میں کینا رکھنے والا چار آدمی اللہ کہتا ہے کوئی معافی نہیں ہے جب تک توبہ نہ کریں ہاں یہ ابھی توبہ کریں ابھی معاف کل کریں کل معاف پرسوں کریں پرسوں معاف لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو شب قدر کی نورانیت بھی ان کو نہیں دھو سکتی تو اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو اگر کوئی ہے تو میں پھر ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو اس سے بھی توبہ کر لو ٹھیک ہے نا بھائی کر لی سب نے توبہ اب مجمع بہت زیادہ ہے اور